برعید نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکلنے کی خبر ملی تو ہم یمن میں تھے ہم بھی آپ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے میں میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم اور میری قوم میں سے پچاس سے کچھ اوپر یا کہا ترپن یا باون ترپن یا باون لوگ نکلے کہا ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نے ہمیں حبشہ میں نجاشی کے ہاں جا پھینکا اس کے ہاں ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور ہمیں یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہرو کہا ہم ان کے ساتھ ٹھہر گئے حتیٰ کہ ہم سب اکٹھے واپس آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آ کر ملے جب آپ نے خیبر فتح کیا تو آپ نے ہمارا بھی حصہ نکالا کہا ہمیں بھی بھی اس مال میں سے عطا فرمایا آپ نے کسی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہیں تھا کوئی حصہ نہیں دیا سوائے ان لوگوں کے کے جو آپ ساتھ فتح میں شریک تھے مگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ان کے ساتھیوں کے ہمراہ ہماری کشتی والوں کو دیا ان کے لیے ان فتح میں شریک ہونے والوں کے ساتھ ہی حصہ نکالا کہا تو ان میں سے کچھ لوگ ہمیں یعنی کشتی والوں کو کہتے تھے ہم نے تو ہجرت میں تم سے سب قط حاصل کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6410